معزز بھائیوں بزرگوں اور دوستوں گزشتہ جمعہ میں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تبرک کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اور اس کے اصول اور ضابطے کیا ہیں یہ چیزیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی تھیں اور ہم نے یہ بات کہی تھی کہ تبرک جہاں عبادت ہے وہیں عقیدہ بھی ہے جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی ہے ان چیزوں سے برکت کی امید رکھنا یا ان چیزوں کو پکارنا یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک ہوتا ہے برکت دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے اللہ ہی کی ذات بابرکت ہے اور اللہ کے علاوہ کوئی اور برکت دینے والا نہیں ہے جیسے روزی دینے والا اللہ رب العالمین ہے اولاد دینے والا اللہ رب العالمین ہے ایسے ہی برکت دینے والا بھی صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے اس لیے اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کے بارے میں برکت کی امید رکھنا ان لوگوں سے یا ان چیزوں سے جن میں اللہ رب العالمین نے برکت کی امید نہیں رکھی ہے یہ حرام اور ناجائز ہے یہ شرک ہے یا شرک کا ذریعہ اور سبب ہے اور بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے سامنے آئی تھی آج ہم یہ جانیں گے کہ تبرک کی کتنی قسمیں ہیں کون سا تبرک ہمارے لیے جائز ہے کون سا تبرک ہمارے لیے جائز نہیں ہے تبرک کی تعریف میں نے بتایا تھا کہ تبرک کہتے ہیں عمل کے ذریعے یا کسی چیز کو چھو کر کے یا کسی چیز کو استعمال کر کے برکت کی خیر کی بھلائی کی امید رکھنا اسے تبرک کہا جاتا ہے اور اس کی دو قسمیں ہیں ایک ناجائز تبرک اور ایک جائز تبرک ناجائز تبرک کیا ہے ناجائز تبرک یہ ہے کہ جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی ہے ان چیزوں سے برکت کی خیر کی امید رکھنا یہ ناجائز تبرک کہلاتا ہے جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی ہے یا جن لوگوں میں اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی ہے ان سے برکت کی امید رکھنا یہ ناجائز تبرک کہلاتا ہے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے گدھی کے دودھ میں کوئی برکت نہیں رکھی ہے آدمی اس سے برکت کی امید رکھے اس کو پیے اور کہے کس کے ذریعے سے ہم کو شفا ملتی ہے یا شیرنی کا دودھ ہے آپ کے لیے شیرنی بلی کھانا حرام آدمی اس کے دودھ سے برکت کی امید رکھے یہ کیا ہوگا ان چیزوں سے امید رکھنا ہے جن میں اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی ہے تو اس کو ناجائز تبرک کہا جاتا ہے اس طریقے سے آپ دیکھیں لوگ قبروں کے پاس جاتے ہیں قبروں کو جا کر کے طواف کرتے ہیں قبروں کی جالیوں کو چومتے ہیں چاٹتے ہیں اللہ رب العالمی نے ان کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی ہے لوگ قبروں پر سجادہ نشینی اختیار کرتے ہیں مجاور کر کے بیٹھتے ہیں وہاں کی مٹیوں کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں مزاروں اور قبروں پر جو درخت ہیں ان کو اپنے لیے باعث برکت سمجھتے ہیں یہ سب حرام اور ناجائز ہے یہ سب ناجائز تبرک کے اندر ساری چیزیں آتی ہیں اللہ رب العالمین نے خانہ کعبہ ہے خانہ کعبہ کے غلاف کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی ہے لوگ غلاف کعبہ کو چومیں اور چاٹیں اس کے اندر کوئی برکت نہیں ہے لہذا یہ ناجائز برکت کہلائے گا یہ ناجائز ہے انسان خانہ کعبہ کے اندر دو چیزیں ہیں جن کا چومنا ایک چیز کا چومنا آپ کے لیے مصنون ہے اور ایک چیز کو ہاتھ سے پکڑنا حضر اسود کو انسان پکڑ بھی سکتا ہے چوم بھی سکتا ہے اور اگر نہ چوم سکے نہ پکڑ سکے دور سے اس کی طرف اشارہ بھی کر سکتا ہے اور رکن مانی ہے جس کو انسان صرف پکڑتا ہے ہاتھ سے چھوتا ہے اب انسان رکنے مانی کو اور حضرت اسود کو چھوڑ کر کے خانے کعبہ کے باقی پتھروں کو اور اس طریقے سے اور چیزوں کو اگر انسان برکت کا ذریعہ سمجھتا ہے یہ ناجائز اور حرام ہے کیونکہ اللہ رب العالمین نے ان پتھروں کے اندر برکت نہیں رکھی ہے حضر اسود کے اندر برکت اللہ رب العالمین نے رکھی ہے رکن مانی کو چھونا مستحب ہے باقی اور جو دیوار ہیں یا پتھر ہیں ان کے اندر اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی لوگ مدینہ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی جالیوں کو لوگ چومتے ہیں چاٹتے ہیں چھونے کی کوشش کرتے ہیں وہاں جا کر کے یا اس طریقے سے مسجد نبوی ہے مسجد نبوی کے اندر لوگ جا کر کے در و دیوار کو چومتے ہیں چاٹتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر برکت ہے شفا لیے رکھا گیا ہے یہ سب حرام اور ناجائز ہے کیونکہ ان چیزوں میں اللہ رب العالمی نے برکت نہیں رکھی ہے ان پتھروں میں جالیوں میں اللہ رب العالمی نے آپ کے لیے برکت نہیں رکھی ہے آپ مسجد نبی جائیں وہاں دو رکعت نماز پڑھیں وہ برکت آپ کے لیے اجر اور ثواب ہے وہاں پر نماز کا ثواب ایک ہزار ملتا ہے دیگر مسجدوں کے مقابلے میں وہاں اللہ رب برامی نے برکت رکھی ہے لیکن جو و دیوار ہیں جالیاں ہیں اور اس طریقے سے اور چوکھٹ اور کھڑکیاں ہیں ان کو بابرکت سمجھنا یہ کیا ہے یہ اللہ رب العالمین نے اس کی کوئی حکم اس کی کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی لوگ وہاں جاتے ہیں بارش ہوتی ہے اور جو گنبد خزرہ ہے اس سے جو بارش نیچے گرتا ہے اس بارش کے پانی کو انسان اپنے جسم کے اوپر ملتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کے اندر ہمارے لیے شفا رکھ دی گئی ہے اس کے اندر ہمارے لیے شفا رکھ دی گئی ہے لوگ اس طریقے سمجھتے ہیں تو یہ بھی ساری چیزیں ایسی جن میں اللہ حرب الامی نے کوئی برکت نہیں رکھی ہے یہ گنبد خزرہ تو ترکیوں کے زمانے کا بنایا ہوا گنبد خزرہ ہے پہلے وہاں پر کچھ نہیں تھا بعد میں بنایا گیا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں بلکہ کئی صدیوں تک یہ چیز نہیں تھی بعد میں بنائی گئی تو اس کے اندر کیسے برکت آ سکتی ہے اس لیے ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے اگر انسان برکت کی امید رکھتا ہے تو یہ اللہ رب العالمین کے نے اس کی کوئی دلیل نہیں اتاری یہ حرام اور ناجائز ہے یہ ان میں سے کچھ چیزیں شرک بھی ہو جاتی ہیں اگر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہی ہمیں برکت دینے والی ہے نفع پہنچانے والی نقصان پہنچانے والی یا شفا دینے والی تو اللہ رب العالمین کے ساتھ یہ کھلا ہوا شرک ہے یہ کیا ہے یہ کھلا ہوا شرک بڑا شرک ہے اور یہ اگر یہ سمجھتا ہے کہ نہیں یہ برکت کا ذریعہ ہے تو اللہ نے ان کو ذریعہ نہیں بنایا یہ چھوٹا شرک ہو جاتا ہے لہذا ہر حال میں میرے بھائی ہو یہ شرک کے درمیان ہی میں رہتا ہے لہذا اس سے بچنا ہمارے لیے ضروری اللہ رب العالمین نے انسانوں کے اندر کوئی ذاتی یا حصی برکت نہیں رکھی ہے اب انسان کسی انسان کے ہاتھ کو چومے کسی مولوی پیر اور فقیر کے ہاتھ کو چومے اور یہ کہے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں برکت ملتی ہے یا اس کے سینے کو اپنے سینے میں لگائے اور یہ کہے کہ اس کا علم اس کے سینے سے میرے سینے کے اندر آ گیا یہ ساری چیزیں حرام و ناجائز ہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی اور انبیاء کرام کے علاوہ کسی کی ذات کے اندر برکت نہیں رکھی تھی صحاب کرام کی ذات کے اندر ان کے ہاتھ پاؤں کے اندر بھی کوئی برکت نہیں تھی اس لیے صحاب کرام سے لوگ ان کے ہاتھ پاؤں کو نہیں چومتے تھے اور نہ ہی ان سے برکت کی امید رکھتے تھے آج ہمارے یہاں جو کیا جاتا ہے کوئی پیر اور فقیر ہے لوگ کیا کرتے ہیں اس کو چوبتے ہیں چاڑتے ہیں اور لائن لگا کر کے اس سے مسافہ کریں گے اس کے ہاتھ سے اس کے ہاتھ کو پکڑیں گے اپنے جسم پر ملیں گے رکھیں گے اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بہت بابرکت شخصیت ہے اور ان کے اور برکت ہمیں ان سے ملتی ہے میرے بھائیوں سب حرام اور ناجائز ہے انبیاء کے علاوہ اللہ رب العالمین نے کسی کی ذات کے اندر برکت نہیں رکھی انبیاء کی ذات کے علاوہ حتیٰ کہ صحاب کرام کے بھی ہاتھ اور پاؤں ناخون اور ان کے بال اور پسینے کے اندر اللہ رب العامی نے کوئی برکت نہیں رکھی تھی یا جن چیزوں کو استعمال کرتے تھے ان چیزوں کے اندر اللہ رب العامی نے کوئی برکت نہیں رکھی تھی صحاب کرام کی استعمال شدہ چیزوں کے اندر کوئی برکت نہیں تھی آج ہمارے ہاں لوگ اماموں کو قلموں کو اور اس طریقے سے ان کی پڑھی ہوئی کتابوں کو اور ان کے استعمال شدہ کپڑوں کو تبرک کے طور پر رکھتے ہیں اور پھر جسم پر بلتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے برکت رکھی ہوئی ہے یہ حرام ہے میرے بھائی ایسا کرنا اللہ رب العامین نے کسی بھی ذات کے اندر یہ برکت نہیں رکھی امبیا کرام کے علاوہ انبیاء کرام کی ذات بابرکت ہوتی تھی اللہ نے ان کے اندر برکت رکھی تھی برکت دینے والا اللہ رب العالمین یہ برکت اللہ رب العالمین نے کسی اور کی شخصیت میں کسی اور کی ذات میں نہیں رکھا ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جن میں اللہ رب العامی نے برکت نہیں رکھی انسان ان سے برکت کی امید رکھے یہ کیا ہے یہ حرام و ناجائز ہے اور غالباً اس سے پہلے میں نے ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی یہ سنائی تھی شاید ابو عاقد علیہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث کی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا آپ ہنین کی طرف نکلے تو راستے میں ایک بیری کے درخت آیا لوگ زمان جاہلیت میں بحری کے درخت پر اپنے ہتھیاروں اور اسلحوں کو لٹکاتے تھے اور یہ سمجھتے تھے کہ اس کے ذریعے سے ہمیں کامیابی ملتی ہے جنگوں کے اندر تین جو ہے خطا نہیں کرتا تین نشانے پہ پہنچتا اور اس طریقے سے ہم کو فتح ملتی ہے جو نئے نئے صحابہ تھے انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایسے ہی بنا دیجئے کہ ہم بھی ان درختوں پر تلواروں کو لٹکائیں ہتھیاروں کو لٹکائیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس جنگ کے اندر شفا دے اس جنگ کے اندر اللہ رب العالمین ہم کو فتح دے دے ہمارے بھی نے کیا فرمایا تم نے وہی بات کہی ہے جو بنو اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہی تھی ایجا اللہ علّہ کمال ہما لیا کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دو جیسے ان کے لیے معبود کیونکہ یہ عبادت ہے یہ اور عبادت اللہ رب العامن کے علاوہ کسی اور کے لیے کرنا حرام و ناجائز یہ شرک ہے ایسا سمجھنا کسی درخت کو آپ سمجھیں کہ ہمارے لیے اس کے اندر نفع ہے اس کے اندر ہمارے لیے برکت ہے اللہ رب العالمین نے اس کے اندر کوئی برکت نہیں رکھی ہے اور جس درخت کے اندر برکت رکھی ہے جیسے کھجور کا درخت ہے وہ بابرکت درخت ہے اللہ نے برکت رکھا اس کے اندر تو برکت رکھا کیا مطلب اس کا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طریقے سے استعمال کرنا جو طریقہ نبی ثابت ہے درخت کھجور کا درخت بھی آپ جا کر کے اس کا تباہ کریں آپ جا کر کے اس کی ٹہلیوں کو اور اس کے پتھروں پر پتوں کو اپنے جسم پر لگائیں آپ کو کوئی برکت نہیں ملے گی اللہ نے اس کے کھجور کے اندر برکت رکھی ہے اور اس کے پتیوں کے اندر اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی اس کی تمام چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اس لیے اس کے اندر برکت رکھی گئی ہے یہ نہیں کہ آپ جا کر کے وہاں پر اپنے جسم کو لگائیں اور اس طریقے سے پتیوں کو اور ان کے اوراق کو چومیں اور جسم پر لگائیں لا کر کے اپنے گھروں میں رکھ لیں اور کہیں کہ ہمیں اسے برکت ملتی ہے یہ سب حرام اور ناجائز تو جن چیزوں میں اللہ رب العالمین نے برکت نہیں رکھی ہے ان چیزوں سے برکت کی امید رکھنا یہ اللہ البامین یہ حرام اور ناجائز ہے کچھ لوگوں نے کچھ دنوں کو بابرکت بنا لیا ہے اس دنوں کے اندر خیر کا کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے شب برات ہے عید میلاد النبی ہے یا اس طریقے سے اور بھی بہت سارے ایام ہیں راتیں ہیں جن میں لوگ عبادات کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں قبرستان کی جا کر کے اجتماعی زیارت کرتے ہیں اور بہت ساری چیزیں کرتے ہیں کیوں ایسا کرتے ہیں کیونکہ اس رات کو انہوں نے بابرکت بنایا اس کے اندر یہ کرنے کا زیادہ ادر اور زیادہ سوال ہے اللہ رب العالمین نے ایسا کچھ نہیں بنایا حرام ایسا کرنا شب قدر کی فضیلت ہے رمضان کی فضیلت ہے اور کیا نام ہے ان دنوں کی فضیلت جمعہ کی فضیلت ہے لیکن اس کے اندر وہی عمل کرنا مصنون ہوگا جو کتاب اللہ اور سنت رسول ثابت ہوگا اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کریں گے یہ حرام اور ناجائز ہوگا تو لوگوں نے ایسا بنا لیا ہے ہمارے یہاں دیکھیے شابان کے اندر لوگ شب برات مناتے ہیں پوری رات لوگ جاگتے جا کر کے سمجھتے ہیں بابرکت رات ہے اللہ نے اس رات کو بابرکت نہیں بنایا یا اس طریقے سے اور چیزیں ہیں تو جن چیزوں کو اللہ رب العالمین نے ان میں برکت نہیں رکھی ہے ان سے اگر آپ برکت کی امید رکھتے ہیں تو یہ حرام اور ناجائز تبرک کہلاتا ہے اور دوسرا جو ناجائز تبرک ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان چیزوں کے اندر برکت تو رکھی ہے لیکن طریقہ اگر آپ نے اور نبی کے طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اپنائیں گے وہ چیز آپ کے لیے بابرکت نہیں ہوگی وہ ناجائز اور حرام تبرک ہو جائے گا اللہ نے تبر برکت رکھی اس کے اندر لیکن اس طریقے کو چھوڑ کر کے جو طریقہ اللہ نے پہ نبی کو بتایا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ آپ کے ساتھ شدہ اس کو چھوڑ کر کے دوسرے طریقے سے اگر آپ اس کو فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے یہ ناجائز تبرک ہو جائے گا یہ حرام ہو جائے گا اگر چل نے اس کے اندر تبرک رکھا ہے برکت رکھی ہے لیکن آپ نے طریقہ چھوڑ دیا پہلی قسم میں نے کیا بتائی وہ چیزیں جن میں اللہ نے برکت ہی نہیں رکھی آپ اسے برکت کی امید رکھیں دوسری چیز دوسری قسم یہ ہے اللہ نے برکت تو رکھی اس کے اندر لیکن وہ طریقہ چھوڑیں جو طریقہ اللہ رب العالمین نے بتایا تھا اس کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اگر آپ نہائیں گے اس کے اندر ہمارے لیے برکت نہیں ہوگی اس کے اندر ہمارے لیے برکت نہیں ہوگی زمزم کا پانی بابرکت ہے پینے میں اللہ نے برکت رکھی ہے اس کے لیے اب زمزم کا پانی انسان نہ پیے زمزم کا پانی انسان نہ پیے اس کو کیا نام ہے بوٹل میں بھر کر کے اپنے گلے کے اندر اٹکاتا پھرے یا گھر کے اندر لا کر کے کہیں پر سجا دے کہ بابرکت پانی ہے رکھا رہے کسی اونچی جگہ پر اور کہے کہ ہمیں اس سے برکت ملتی ہے یا ایسی برکت نہیں ملتی ہے یا اس سے ہمیں شفا ملتی نہیں اس کے پینے میں اللہ رب العالمین نے برکت رکھی ہے ما زم زم لما شور بالا مانوی کی حدیث ہے زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے پیا جائے گا اللہ اس مقصد کے اندر کامیابی عطا کرے گا دے گا وہ مقصد پینے کے اندر برکت رکھا ہے اللہ اندر یہ نہیں کہ آپ رکھ دیں اور کہیں کہ زمزم کا پانی ہے بابرکت پانی ہے بہت مفید چیز ہے اجوا کھجور کے اندر اللہ نے برکت رکھی ہے آپ اجوا کھجور گھر میں لا کر کے سجا کر کے رکھ دیں شیشے میں رکھ دیں اور بند کر کے رکھ دیں کہیں بہت بابرکت چیز میرے گھر کے اندر رکھی ہوئی ہے اور اس سے ہم کو شفا ملتی ہے برکت ملتی ہے نہیں کوئی برکت نہیں ملے گی برکت کب ملے گی جب آپ اس کو کھائیں گے ہمارے بھی حدیث کھانے کے تعلق سے اس کے کھانے میں اللہ ہر العالمین نے برکت رکھی ہے اب اجوا کھجور کو چومیں چانٹیں جسم پر ملیں اس کو مدینے کی کھجور ہے بہت بابرکت ہے اللہ کے رسول کے شہر کی بر... کی کھجور ہے بہت بابرکت ہے اپنے جسم پر ملیں چومیں اور چاٹیں یہ میرے بھائی اس کے اندر برکت نہیں ہوگی کیونکہ آپ نے طریقہ چھوڑ دیا جو طریقہ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو کھجور کے اس کے ذریعے سے بتایا ہے اس طریقے کو آپ نے چھوڑ دیا قرآن میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے قرآن بابرکت ہے میرے بھائیوں پوری پورا کتاب پوری کتاب پورا قرآن مجید اللہ نے اس کے اندر برکت رکھی ہے آپ پڑھیں گے ایک ہرب پر آپ کو دس نیکی ملے گی اس کے پڑھنے سے ہدایت ملتی ہے اللہ نے اس کے اندر شفا رکھا ہے لیکن اگر اس طریقے کو چھوڑ کر کے دوسرا طریقہ اپنائیں گے اس میں آپ کے لیے برکت نہیں ہوگی قرآن کے پڑھنے میں اس کو اپنے اوپر پھونک کر کے دم کرنے میں پھونکنے میں یا مریضوں کے اوپر پڑھ کر کے پھونکنے میں اللہ رب العالمین نے شفا رکھا ہے برکت رکھا ہے اب یہ طریقہ چھوڑ کر کے اگر آپ اس کو لکھ کر کے گلے میں اٹکا لیں آپ کو شفا نہیں ملے گی اور ہمارے یہاں تو لوگ قرآن کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم قرآن کی تعویذ دیتے ہیں کوئی قرآن کی تعویذ نہیں دیتا ہے یہ سب جھوٹے مکار لوگ ہیں کوئی قرآن کی لکھ کر کے تعویذ نہیں دیتا قرآن کے اندر زیادہ زیادہ جو چیز لکھیں گے قرآن کے نام پر قرآن کے نمبرات لکھیں گے قرآن کے نمبرات سورہ فاتحہ کا نمبر یاسین کا نمبر آیت الکرسی کا نمبر اور اس طریقے سے سورہ فلق ناس کا نمبر اور کچھ نمبر ایسے ہوتے جس جو قرآن کی صورتوں کے علاوہ دیگر نمبرات ہوتے ہیں یہ لکھ کر کے لوگ دیتے ہیں قرآن کی آیت اور صورت آپ کو لکھ کر کے نہیں ملے گی اس کے اندر اس لیے قرآن کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے قرآن کے نام پر کوئی تعویذ نہیں دی جاتی ہے کیونکہ اگر وہ بتا دیں گے قرآن کی تعویذ نہیں ہے تو مسلمان اس کو نہیں لے گا اس لیے کہتے ہیں قرآن کی تعویذ دیتے ہیں حالانکہ وہ سب نمبرات ہوتے ہیں میرے بھائی اللہ رب العالمین نے قرآن کے حروف کے اندر برکت رکھی ہے شفا رکھا ہے اس کے اس کے الفاظ نمبرات کے اندر کوئی برکت نہیں ہے نمبر تو کسی کا بھی نہیں کر سکتا اب حوت ہوتی کے لحاظ سے آپ جس کا بھی نمبر نکالنا چاہے نمبر نکل سکتا ہے کسی غیر مسلم کے نام پر کبھی نمبر آپ نکال سکتے ہیں نمبر کسی کا بھی نکل سکتا ہے اسے نمبرات کے اندر برکت نہیں ہے قرآن کے الفاظ اور حروف کے اندر برکت ہے آپ اس کو پڑھیں گے پڑھ کر کے دم کریں گے اپنے اوپر اللہ رب العامین آپ کو اپنے فضل سے شفا دے گا اللہ رب العامین عجر دے گا آپ پڑھ کر کے دم کریں گے اس کے بعد ہوگا تو اس لیے قرآن میں شفا ہے قرآن کو اللہ رب العالمین نے بابرکت بنایا لیکن اس کا طریقہ بھی اللہ رب العامی نے پیربی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر کے اپنے جسم پر پھونکتے تھے یا صحابہ کرام پڑھ کر کے اپنے جسم پر اس کو پھونکتے تھے یا مریضوں پر دم کر دیا کرتے تھے جس کو رقیہ شرعیہ کہا جاتا ہے ایسے اللہ کے سر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت شدہ دعائیں ہیں اسکار ہیں ان کو پڑھ کر کے صبح و شام کی دعائیں اور دیگر دعائیں پڑھ کر کے انسان پھونک دیتا ہے مریضوں کے اوپر تو اللہ رب العالمین اس کے لیے اس کے ذریعے سے انسان کو شفا دیتا ہے تو اللہ رب العالمین نے شفا ضرور بنایا رکھا اس کے اندر لیکن شفا کا طریقہ بھی اللہ رب العالمین نے پے نبی کو بتا دیا ہمارے نبی کا جو طریقہ ہے اسی طریقے کو اپنائیں گے تب آپ کو شفا ملے گی اللہ کے سرکی سے جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے وہ مردود اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا یہ طریقہ نبی سے ہٹ کر کے ہوگا نبی نے کبھی بھی قرآن لکھ کر کے کسی کو نہیں دیا نہ قرآن کی کوئی صورت لکھ کر کے کسی کو شفا کے طور پر دی قرآن لکھا گیا حفاظت کے لیے کہ قرآن اللہ نے محفوظ رکھا ہے لوگوں کے سینوں بھی محفوظ تھا اور اس طریقے سے اس زمانے کے اندر جو چیزیں جن پر قرآن لکھا جاتا تھا یا لوگ لکھا کرتے تھے بہت ساری چیزوں کو ان میں سابق کرام نے قرآن کو لکھا حفاظت کے لیے کیونکہ قرآن اور پورے دین کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے دی اس لیے قرآن لکھا گیا سینے بھی محفوظ تھا صحابہ کے اور باقاعدہ کتابت اور لکھی ہوئی تحریر کی شکل میں بھی پورا قرآن کریم محفوظ تھا تو انہوں نے لکھا تو اس کی حفاظت کے لیے یہ اس لیے نہیں کہ اس کو لکھ کر کے اپنے جسم پر ملیں گے یا اس کو لکھ کر کے پانی میں گھول کر کے اس کو پی جائیں گے ایسا بھی ماہلی ہاں لوگ کرتے ہیں کچھ لوگ جو ہے نمبرات اور قرآن کی کچھ آیت لکھ کر کے دیں گے کہیں گے اس کو جا کر کے پانی میں گھول لینا اس کے بعد پی لینا یہ طریقہ ہمارے نبی کا نہیں ہے پانی میں گھول کر کے پینے کا ہمارے نبی کا طریقہ اس کو پڑھ کر کے دم کرنا اللہ کے سر حدیث ہے جس گھر کے اندر سورہ بکرا کی تلاوت کی جاتی ہے سورہ بکرا پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے اذان ہم دیتے ہیں اذان سن کر کے شیطان بھاگ جاتا ہے جب آپ قرآن پڑھیں گے تلاوت کریں گے پڑھنے کا لفظ استعمال کیا گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ گھروں کے اندر قرآن پڑھو اس لیے کہ قبرستان قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے قبرستان نماز پڑھنے کی جگہ نہیں ہے اس لیے ہمارے بھی نے کہا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ آج ہمارے ہاں لوگ پورا قرآن جا کر کے کیا نام ہے قبرستان پر ختم کرتے ہیں سور یاسین پڑھتے ہیں اور پتہ نہیں کون کون صورتیں پڑھتے ہیں یہ سب حرام ہے میرے بھائیوں قبرستان میں نماز پڑھنے سے اور اس طریقے سے قرآن پڑھنے سے مانوی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا قرآن گھر میں پڑھیے قبرستان جو ہے قرآن پڑھنے کی جگہ نہیں ہے قبرستان کی آپ کے لیے زیارت مصنون ہے زیارت کا طریقہ اللہ رب العالمین نے پہ نبی کو بتایا کہ آپ جا کر کے زیارت کی دعا پڑھیے دعا پڑھ کر کے واپس آ جائیے وہاں جا کر کے قرآن پڑھنا اور خبر پر مجاور بن کر کے بیٹھنا یا سورہ یاسین یا سورہ ملک یا اور کوئی صورت پڑھنا اور یہ سمجھنا کہ اس سے ہمیں عدر ملتا ہے یا مرنے والے کو ثواب پہنچتا ہے یا اس کا ثواب ان کو ہدیہ کر دینا یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں کیا ہے یہ طریقہ بالکل جائز نہیں ہے ہمارے ہاں لوگوں کی فات ہوتی ہے لوگ قرآن خانی کرتے اور اس کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں ثواب پہنچاتے ہیں کہ مردے کو ثواب پہنچا رہے ہیں میت کو ثواب پہنچا رہے ہیں مسجد کے گناہوں کو معاف کروا رہے ہیں قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھا لیکن یہ طریقہ اللہ رب العام نے نبی کو نہیں بتایا اسی طریقہ بدات ہے یہ حرام ایسا کرنا قرآن پڑھ کر کے بخشوانا یا کسی میت پر قرآن کریم کو پڑھ کر کے پڑھوانا یہ ہمارے نبی کا طریقہ نہیں ہے اللہ نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا نبی نے قرآن پڑھنے کا حکم دیا ہمارے نبی کی بیویوں کی فات ہوئی آپ کی بیٹیوں کی فات ہوئی بیٹوں کی فات ہوئی ساری بیٹیوں کی فات ہو گئی دلت فاطمہ کو چھوڑ کر کے کیا آپ نے کسی پر قرآن پڑھوایا ان کی وفات کے بعد قرآن تو اللہ رب نبی پر نادر کیا آپ کے خلفائے راجدین صاحب کرام ہیں کیا انہوں نے کسی کے وفات پر قرآن کریم کو پڑھا نہیں قرآن کریم نہیں پڑھا جائے گا آپ ان کے لیے دعا کیجیے آپ ان کے لیے عمرہ کر سکتے ہیں آپ ان کے لیے حج کر سکتے ہیں قرآن کریم پڑھنے کا ثبوت اللہ کے رسول کی سنت سے نہیں ہے عمل لئی جس نے کوئی ایسا عمل کیا جو ہماری شریعت سے ہٹ کر کے قرآن پڑھنے زیادہ ہمیں بات نماز ہے کیا کوئی کسی مردے کی طرف سے نماز پڑھتا ہے ہم وہی پڑھیں گے کریں گے جس کا ثبوت ہوگا عمرے کا ثبوت ہے اس طریقے سے عمرہ کیا جائے گا اور حج کا ثبوت ہے دعا کا ثبوت ہے ان کی طرف سے صدقات و خیرات کا ثبوت ہے یہ انسان کرے گا جن چیزوں کا ثبوت نہیں ہے انسان وہ چیزیں نہیں کرے گا قرآن پڑھنے کا ثبوت نہیں ہے عبادت ہے یہ اور عبادت کا دار و مدار وہی پر ہے کتاب اللہ سنت رسول پر ہے قرآن سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے یا نبی کی سنت اور نبی کے دہدیسوں سے اس کا ثبوت ہونا چاہیے تو یہ بھی لوگوں نے خیر و برکت کا ذریعہ بنا لیا ہے قرآن خانی لوگ کرواتے ہیں بچوں کو بلا کر لے کے آئیں گے ایک ہی بچے کے ہاتھ میں ایک پارا دے دیں گے اور آدھے گھنٹے کے اندر پورا قرآن قریب پڑھ کر کے لوگ چلے جائیں گے وہ لوگ کیا پڑھتے ہیں کیا نہیں پڑھتے اللہ عالم پورا قرآن پڑھتے ہیں یا اور جو ہے اور آگ پلٹ دیتے ہیں کیا کرتے ہیں پھر کہتے ثواب فلاں کو دے دو اس کا ثواب کو ہدیہ کر دو بھئی آپ اس آپ کا عمل ہی مردود ہے آپ کا عمل ہی صحیح نہیں ہے تو اس کا ثواب کیسے ملے گا علیہ منافع وہ مردود اللہ اسے قبول نہیں کرے گا تو یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں یہ کیا ہے وہ تبرک ہے جو ناجائز ہیں یا اللہ نے ان کے اندر برکت رکھی لیکن طریقہ ہم نے دوسرا استعمال کر لیا تو اللہ حربران اس کے اندر برکت نہیں رکھے گا تو یہ ناجائز تبرک ہے جس سے ہمیں اور آپ کو بچنے کی ضرورت ہے کیونکہ آج جو ہمارے معاشرے میں یا مسلمانوں کے اندر جو بہت سارا شرک پیدا ہوا اس شرک کا ایک بڑا سبب یہی ہے کہ لوگوں نے ایسی چیزوں کے اندر برکت کی امید رکھی جو برکت نہیں جس میں اللہ نے برکت رکھی ہی نہیں اور اس طریقے سے لوگوں نے اسے برکت بنا لیا اور وہاں سے لوگوں کے اندر شرک پیدا ہوا اس لیے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسی وقت ٹوکا جب ان سے کہا گیا کہ ہمارے لیے درخت بنا دیجئے آپ نے کوئی تاخیر نہیں کیا آپ نے کوئی لیٹ نہیں کیا کہ بعد میں بتائیں گے ورنہ دوسروں کے جذبات مجرو ہوں گے جہاں بھی شرک ہو فوراً اس کی تردید ہونی چاہیے فوراً اس کو بیان کرنا چاہیے ورنہ جتنے لوگ سن کر کے چلے جائیں گے ہم کس کس تک آپ بات پہنچا سکتے ہیں اس لیے جہاں غلط بات ہو انسان کو فوراً اس کو وہیں پر ٹوکنا چاہیے منع کرنا چاہیے صحابہ کرام کا مجمع تھا پرانے صحابہ تھے نئے صحابہ تھے آپ نے نہیں کہا پرانے صحابہ کے دلوں کو ٹھیس پہنچے گی اور ہم ان کو بعد بتا دیں گے نہیں آپ نے اسی وقت فرمایا اور کہا یہ وہی بات ہے جو بنو اسرائیل نے علیہ السلام سے کہی تھی کہ ہمارے لیے بھی معبود بنا دو جیسے ان کے لیے معبود یہ معبود بنانا ہے جن چیز میں اللہ نے برکت نہیں رکھی آپ اس سے برکت کی امید رکھو گے یہ معبود بنانا ہے یہ ان کی عبادت ہے اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے غیر اللہ کی بات کرنا شرک ہے اس لیے جن چیزوں میں اللہ نے برکت نہیں رکھی ان سے آپ برکت کی امید رکھیں گے یا تو بڑا شرک ہوگا یا تو یہ چھوٹا شرک ہوگا ہر حال میں شرک ہوتا ہے اس لیے میرے بھائیوں یہ بہت سنگین معاملہ ہے ہمیں اس کو سنگینی کو سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کی شرک سے محفوظ رکھے ہر طرح کی مداح سے محفوظ رکھے رکھے اللہ ابراہین ہمیں اپنے نبی کی سنتوں پر قائم رکھے امین بارک اللہ علیہ وقف القان ادیم و نفان ویاکم بلایات ذکل حکیم ان تعالی جواد الکریم القمر الرف الرحیم